سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی مثال جو اللہ نے مجھے ہدایت اور علم دیا ایسی ہے جیسے زمین پر بارش برسی اور اس زمین میں کچھ حصہ ایسا تھا جس نے پانی کو چوس لیا اور چارہ اور بہت سا سبزہ اگایا اور اس کا کچھ حصہ کڑا سخت تھا اس نے پانی کو جمع رکھا پھر اللہ تعالیٰ نے اس پانی سے لوگوں کو فائدہ پہنچایا کہ انہوں نے اس میں سے پیا پلایا اور چرایا اور اس کا کچھ حصہ چٹیل میدان ہے کہ نہ تو پانی کو روکے اور نہ گھاس اگائے یعنی جیسے چکنی چٹان کے پانی لگا اور چل دیا تو یہ اس کی مثال ہے کہ جس نے اللہ کے دین کو سمجھا اور اللہ نے اس کو اس چیز سے فائدہ دیا جو مجھے عطا فرمائی اس نے آپ بھی جانا اور دوسروں کو بھی سکھایا اور جس نے اس طرف سر نہ اٹھایا یعنی توجہ نہ کی اور اللہ کی ہدایت کو جس کو میں دے کر بھیجا گیا وہ بول نہ کیا صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار نو سو تریپن